اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا اے پیوڑو اس کے ساتھ اللہ کی رجوع کرو اور اے پرندو اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا